اے ایمان والو ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کافروں کی کسی سے دوستی ہوگی اور نہ کفار کے لیے شفاعت ہوگی اور کفار ہی ظالم ہیں